تو کل یہ دو آیت کریمہ کا ترجمہ تو ہو گیا تھا لیکن اس کی تشریح باقی تھی پڑھ رہے تھے اور اس کا خود جو تھوڑا سا پس منظر ہے وہ بھی گیا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں یہ ایت کلمہ تھی کما ارسلنا یہاں سے ترجمہ تو پڑھ لیتا یا رکو تک میرا خیال میں اس کا یہ تشریح جو ہے نا اور یہ گئی تھی وہ آج پڑھتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یہاں سے میرا خیال میں پہلے اس کی تشریح پڑھ لیتے پھر جو نو آگے چلیں گے اس کی تشریح باقی تھی وہ تجمہ پڑھ لیا تھا تشریح باقی تھی کما ارسلنا متعلقن بی اتما اتماما اتمام ہا دی ارسالنا کما ارسلنا جس طرح بے ہم نے جس طرح بے ہم نے تو کہہ رہا ہے کہ متعلق بھی اتما یعنی یہ متعلق ہے اتما کے کے ساتھ اتما کے ساتھ تو اس کا تقدیری عبارت کیا ہوگا جو تقدیری عبارت ہوگا اس طرح بنے گی اتما اتماما اتماما بھی ارسال نا فیکم رسولم مینکم من کم فیکم منا تم لوگو پر رسولا رسول من منکم تم میں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہے تو کیا ہم نے جس طرح ہم نے بھیجا تم میں تم تمہاری طرح رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیکم آیاتنا یتلو تلاوت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات کو یعنی القرآن قرآن کریم کو وہ کیکم یتحرکم من شرک و کیکم اور تمہارا تذکیہ اور تمہارا کرتے ہیں من شرک شرک سے صاف پاک پاکیزہ کرتے رہتے ہیں وہ یعلمکم الکتاب اور تم کو تعلیم دیتے رہتے ہیں اور تم کو تعلیم دیتے رہتے ہیں القرآن اور تم کو تعلیم دیتے رہتے ہیں کتاب القرآن یعنی قرآن کریم کی والحکمت ما فیہ من الاحکام والحکمت اور فہم کی باتوں کی فہم کی باتوں کی ما فیہ من الاحکام یعنی اس کے احکام کی ہے جو اس میں احکام ہے وَيَعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيَعَلِّمُكُمْ اور تم کو ایسی باتیں سکھلاتے ہیں سکھلاتے رہتے ہیں تکونو تعلمون جن کو جن کی تم کو خبر نہیں تھی یا جن کو تم نہیں جانتے تھے فذکرونی قرونی و تصویر بنا تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو فذکرونی مجھ کو یاد کرو کس طرح بسولات نماز و تسبیح اور نماز تسبیح وغیرہ سے مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا قیلہ ہوں اجا زیکم اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا مانا جو ہے نا وہ اجازیکم یعنی میں تمہیں ان کا بدلہ دوں گا یعنی اگر تم مجھے یاد کرو گے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں اس یاد کرنے کا بدلہ دوں گا و فی الحدیث اور حدیث میں ہے وفی الحدیث اور حدیث میں ہے من ذکرنی عن اللہ اور حدیث میں ہے عن اللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق من ذکرنی فی نفسه جو شخص مجھے یاد کرتا ہے اپنی نفس یعنی اپنی مجلس میں ذکر تو فی نفسی تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں بہترین مجلس میں ومن ذکرنی فی ملائن اور جو تذکرہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے فی ملائن منع کسی جماعت میں کسی جمع غفیر میں ذکر تو فی ملائن خیر من ملائی تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس مجلس سے بہترین مجلس میں یعنی جو شخص اپنی مجلسوں میں میرے تذکرہ کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہترین مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا وَشْكُرُولِ نِعْمَتِ بِتَّعَ وشکرو لی اور میری نعمت کی نعمتی اور میری نعمت کی شکر گزاری بشکل اطاعت کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری بشکل نافرمانی نہ کرنا یعنی گناہ کر کے میری نافرمانی نہ کرنا میرے حکم سے سر نہ موڑنا اب جو اگلی آیت کریمہ ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اور اس ترجمہ سے پہلے جو پچھلے آیت کریمہ تھے اس کا جو تھوڑا سا منظر رہ گیا تھا اور تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم تو اس آیت کریمہ میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا تھا کہ یتلو علیکم آیاتنا نمبر ایک ویزکیکم نمبر دو ویعلمکم الکتاب والحکمہ نمبر تین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں ان تین باتوں کا تذکرہ ہے نمبر ایک کہ یتلو علیکم آیاتنا کہ ہماری آیتوں کو تم پر پڑھتے ہیں نمبر دو ویزکیکم اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں نمبر تین ویعلیکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں تو جس طرح کی کل بتایا گیا تھا جس طرح کے کل بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے تعمیر کے وقت دو دعائیں مانگی تھی یا فرمائی تھی پہلی دعا یہ تھی کہ ہمارے نسل سے ایسی امت فیدا فرما جو آپ کی مکمل متی ہو فرمردار ہو تابع ہو اور دوسری دعا یہ کہ ان میں ایک رسول جی ہے یعنی میری اولاد میں حضرت ابراہیم کا یہ دعا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی دعا تھی وہ اس طور پر قبول فرمائی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل امت قرار دیا اور اور دوسری جو اس کی دعا تھی کہ ان میں ایک رسول بنا تو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اس دعوے کے دعو کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول کیا تو یہ جو تین مقاصد بتائے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس میں سے جو پہلا مقصد تھا پہلا جو فریضہ تھا وہ تلاوت کی آیات ہے تلاوت کی آیات ہے تو اس سے ہم یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے آیات اگر تجربہ معلوم نہ بھی ہو اس کو پڑھنا یہ باعث آج اور باعث ثواب اور باعث نیکی ہے یعنی اگر اس کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو بغیر سمجھے کہ صرف ان کے آیتوں کی تلاوت کی جائے تب بھی جو ہے نا یہ نیکی شمار ہوگا اور اس پر ثواب مرتب ہوگا اور دوسرا جو مقصد ہے دوسرا جو فریضہ ہے وہ قرآن کریم کے تعلیم ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر قرآن کریم کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ اس کی خانخالی ہے سمجھ نہیں سکتا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہ قرآن کریم کی تشریحات ہے تو اگر کوئی کما قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا ذخیرہ ہے بہت ہی بڑا تو اسی کے مطابق جو ہے نا قرآن کریم کو اگر سمجھے گا تو اس کو جو ہے نا راہ راست پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا شمار کیا جائے گا اور اگر احادیث مبارکہ کا انکار کر کے یا اس کو چھوڑ کر یا اس کے بغیر جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرے گا تو جو ہے نا گمراہی ضلالت کے سوا اس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اپنے ساتھ جو ہے نا دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا تو دوسرا مقصد یہ تھا اور تیسرا جو مقصد ہے ہے تیسرا جو جو فریضہ تھا اس میں نا یہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حکمت دانائی یعنی عقل مندی اسی کو کہا جائے گا جان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے شکل میں جو ذخیرہ ہے وہ بھی حجت ہے وہ بھی حجت ہے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی حکم کسی کو اپنے عقل کے لحاظ سے اپنے عقل کی اعتبار سے حکمت کے دانائی کے خلاف محسوس ہو تو اس کی عقل کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جس معاملے کے متعلق جو بات سکھائی ہو تو حکمت وہی ہوگا اور چوتھا مقصد ہے چوتھا جو فریضہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنایا پاکیزہ بنایا تو اس سے مراد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے کے انہیں اعلیٰ درجے خصوصیات سے منور فرمایا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم یا سنت نبوی کا صرف کتابی شکل میں ہونا یا صرف کتابی علم یہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی شافی نہیں ہے تھام نہیں ہے مکمل نہیں ہے جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو یعنی صرف قرآن کریم جان لینا یا احادیث مبارکہ جان لینا اس سے انسان کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک اس کو جاننے کے بعد ان پر عمل پھیرا نہ ہو اور اس کا عمل کسی سے سیکھا نہ ہو جو کہ خلفاء سے مسترشدین سے کا جو سلسلہ ہے وہاں سیکھی جاتی ہے تو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے صحبت سے یعنی اپنے مجلس سے منور فرمایا ان کو سرفراز فرمایا اور اس طرح اپنے صحبت میں ان کو رکھ کر ان کی تربیت فرمائی پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین نے سبھی تابعین کو اور اسی طرح اس تربیت کی اور یہ سلسلہ جو ہے نا یہ سدہ سال اور صدیوں تک اسی طرح چلا آ رہا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ صحابہ کے زمانے میں انہوں نے تابعین کو تابعین نے تبی تابعین کو انہوں نے پھر امام مجتہدین کو امام مجتہدین نے پھر طرح کرتے کرتے جو نا ہم تک یہ پہنچایا تو یہ اس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہوتا ہے اور یعنی باطنی اخلاق اصلاح تربیت تکبر ہے کہ نہ حسد ہے بغض ہے یا دوسرے جو باطنی امراض ہے تو اس کو علم تصوف میں مفصلا ذکر کیا جاتا ہے اور اس علم کو علم تصوف کو یا اس طرح باطنی امراض کے علاج کو جو ہے نا علم احسان کہا جاتا ہے یا تذکیہ کہا جاتا ہے اور تصوف بھی کہا جاتا ہے علم احسان بھی اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بھی کہا جاتا ہے اور تصوف بھی کہا جاتا ہے تو اور اور تصوف علم احسان وہی معتبر ہوگا جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کہا ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے اپنی طرف سے غلط قسم کے خیالات اور اس میں ملاوٹ کر کے اس کو جو خراب کیا اس کو کی اعتبانی ہوگا بلکہ تذکیہ وہی معتبر ہوگا جس کا قرآن کریم نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے اور ہر دو عمر میں ہر وقت میں ہر زمانے میں تصوب کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَقُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ کہ صادقین کے ساتھ رہو تو صادقین مفسرین اس کے تشریح میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جہاں اس کے اور مطالب ہیں ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر یا اللہ والوں کی باتیں سن کر یا اللہ والوں کی کتابوں کو پڑھ کر جو ہے نا اس سے استفادہ کیا جا سکتا حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو بعض لوگوں کی طرف سے من گلت قسم کی یا غلط قسم کے خیالات یا الٹے سیدھے جو حرکات ہوتی ہے ترتیبات ہوتی ہے ان کو شامل کیا گیا ہے اور انہی, کو تصوف کا نام دیا گیا ہے تو اس کو تصوف نہیں کہا جائے گا جس طرح کہ ہمارے زمانے میں جو ہے نا جو گدنیشین ہوا کرتے ہیں جو صحیح ہے اس کو تو صحیح کہا جائے گا لیکن جو غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں گدنیشین ہوتے ہیں ان کی داڑھی نہیں ہوتی حالانکہ داڑھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ تمام انبیاء کی سنت بھی ہے اور مسلمان کی جو ہے نا مرد کے لیے یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے زینت ہے لیکن اس کی داڑھی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو نا اپنے آپ کو جو نا ولی اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو نا بہت بڑا علامہ سدہ زمانے کا جو ہے نا علامہ سمجھتا ہے حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے لوگ بھی جو ہے نا متقربین متقدین متعلقین موردین بھی چونکہ جاہل ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو یا اس میں اتنا غرق ہوتے ہیں کہ اس کے برائی کا یا اس کا جھوٹ ہونا جو ہے نا ان پر صحیح معلوم نہیں ہوتا تو پھر جس طرح کی الٹی سیدھے باتیں ان کو کرتے ہیں تو جو وہ اسی پر عمل کرتے ہیں تو ان کا کئی اعتبانی ہوگا خیر یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اے ایمان والو یا ایوہ اللہ جن اے ایمان والو استعینو بستغد و صلاح صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ان اللہ مع الصبرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے کار ہے تو اس آیت کریمہ میں بھی بتایا گیا ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے اور صبر چاہیے دو ایسی چیزیں اگر کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو یا مشکل حالات ہو تو ظاہر سی بات ہے زندگی میں مختلف قسم کے واقعات آتے ہیں یا مسائل پریشانیاں آتی ہے تو کبھی کبھی جو ہے نا صبر کا دامن بندے سے چھوٹ جاتا ہے تو اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے وقت ہو کوئی ایسی ترتیب ہو تو اس وقت یعنی مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت جو ہے نا دو چیزوں سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے نمبر ایک صبر سے یعنی صبر کر کے جو بھی واقعہ ہو جو بھی پریشانی ہو جو بھی مشکل ہو اس پر صبر کیا جائے اور دوسری بات کہ جو بھی اس طرح واقعہ ہو یا پریشانی ہو تو اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے دو رکعت نفل یا نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں کمی آ جائے یعنی نماز کے ذریعے سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور صبر کے ذریعے سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے ظاہر سی بات ہے جب کوئی رنج میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے مصیبت میں ہوتا ہے کسی مشکل میں ہوتا ہے تو کسی کو پکار رہا ہوتا ہے یا کسی سے مدد کی اپیل کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کو اپنے اس پریشانی کے متعلق بتاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مدد کرے کچھ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا نسخہ بیان فرمایا ہے کیا اگر کوئی ایسی ترتیب ہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے نا اس کا اثر ختم ہو جائے گا بالکل یا اس میں کمی آ جائے گی اور یہ بات تو مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ اگر اس حالات میں بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اس کے بنسبتی بے صبری کے جو ہے نا وہ صحیح ہو جاتا ہے یعنی اگر بے صبری کرے گا تو مزید جو ہے نا پریشان ہوگا مثبت مطلع ہوگا نالان ہوگا ناراض ہوگا اور اگر صبر کرے گا تو کم از کم وہ جو بے صبری بڑھے بڑی نہیں تو اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی یعنی صبر کرنے سے یا نماز پڑھنے سے جب آج جی کے ساتھ ہو ہو کے ساتھ حضور کھڑ کے ساتھ ہو اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس غمی میں پریشانی میں جو ہے نا وہ کمی آ جاتی ہے یعنی بات سمجھ میں نہ آئی ہوں طرح کل جو اگلی جو کرے میں وہاں سے پڑھیں گے اور تفصیل پڑھیں گے اور یہ جو امتحان کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو امتحان تو شروع ہی سے ہوگا شروع ہی سے ہوگا اور جہاں تک ہم پڑھیں گے اسی وہاں تک ہوگا اگر اس کے علاوہ کی اور ترتیب ہو تو پھر جس طرح انشاءاللہ ترتیب ہوگی اسی کے مطابق ہوگا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ